عاصم بن لقیت کہتے ہیں کہ حضرت لقیت بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وفد لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے لقیت کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس سلسلے میں حدیث ذکر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے الہ کی بقا کی قسم سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار دو سو چھیاسٹھ